اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ علمی کو دو طلاق رجعی کی اجازت ہے یعنی دو طلاق رجعی کے بعد شوہر بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے اگر کسی مرتبہ بھی طلاق اجازت ہے تو وہ مغلظہ بن جاتی ہے تو پھر اس اپنے بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح نہ کرے اور نکاح کرنے کے بعد وہ دوسرا شوہر فوت نہ ہو جائے یا دوسرا شوہر اس کو طلاق نہ دے جب وہ شوہر فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے تو اس کے بعد جو عزت ہوگی اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو عزت کی وفات چار مہینے اور دس دن اور اگر طلاق دے دیتا ہے تو تین تو اور تین حیض اس کے گزارنے کے بعد پھر اگر یہ دونوں راضی ہو تو پہلا زوج اولا پہلا شوہر اور یہ نکاح کر سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی اور دوسری بات یہ پڑی تھی کہ خلا کی صورت میں یعنی اگر عورت مرد کو کہے کہ میں آپ کو مال دوں گی اور اس کے نتیجے میں آپ مجھے طلاق دو تو اس کو شرط کی اصلاح کا خلا کہا جاتا ہے جائز ہے وہ بھی صحیح ہے اور یہ دونوں جس مال پر متفق ہو راضی ہو تو اتنا ہی مال عورت کے لیے جائز ہے کہ شوہر کو دے اور شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ لے لے لیکن یہ اتنا ہو کہ جو مہر متعین کیا گیا ہے جو مہر کیا گیا ہے اس سے زیادہ نہ ہو یہ اس وقت جب شوہر کی شوہر کی طرف سے گڑبڑ ہو اور اگر عورت کی طرف سے گڑبڑ ہو تو بھی یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے لیکن مرد کو مال لینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو خلے کی تقریباً چار صورت سے بن سکتی ہے نمبر ایک کہ شوہر کی طرف سے گڑبڑ ہو یعنی زیادتی ہو نمبر دو کہ عورت کی طرف سے جلتی ہو یعنی عورت کی طرف سے شرارت ہو نمبر تین دونوں کی غلطی ہو دونوں کی خطا ہو دونوں کی وجہ سے ہو یعنی شوہر اور بیوی دونوں کی وجہ سے اور نمبر چار کسی کی طرف سے بھی کوئی نہ ہو جو چوتھی صورت ہے یہ خلق متعلق نہیں ہے اور اس سے وہ کم بھی متعلق نہیں ہوتا تو پہلے جو تین صورتیں ہیں نمبر ایک شوہر کی طرف سے ہو نمبر دو عورت کی طرف سے ہو نمبر تین دونوں کی طرف سے ہو تو اس کو خلا کہا جاتا ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے اس صورت میں اگر بیوی کچھ مال لے کر خاون کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے طلاق دو تو یہ بالکل صحیح ہے لیکن اگر شرارت زیادتی جو ہے نا یہ شوہر کی طرف سے اتتر مال لینا مکروب ہے پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی زمن میں ایک اور بات بھی ہے کہ خلا یہ اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا خط نکاح ہے تو احناف کی نزدیک اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے جبکہ بقیہ ایمہ بات کہتے ہیں کہ یہ خط نکاح ہے اور بات کہتے ہیں کہ یہ تو احناف کا ایمہ ایمہ حنفر رحم اللہ کا یہ قول ہے کہ خلا سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یعنی اگر خلا کر لیتا ہے شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کہ اس اس نے کو ایک طلاق دی ہے اور اس میں ایک اور بات بھی رہ گئی تھی کل طلاق کی تھی جس میں نمبر ایک حقن نمبر دو حسن نمبر تین جو طلاق اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق ہی دینا چاہتا ہے یہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں یا ایک دوسرے کا جو حقوق ہے ان کی پابندی نہیں ہو رہی تو تین طریقوں سے شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے نمبر ایک افتن یعنی ایک ہی طلاق ایسے شوہر میں دیا جائے جس میں عورت کے ساتھ جمع نہیں کیا گیا ہو اس کو افتن کہا جاتا ہے یعنی ایسے شوہر میں بیوی کو طلاق دینا جس شوہر میں جمع نہ کیا گیا ہو تو اسی میں طلاق دی جائے تو اس کو احسن کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ حسن حسن کا مقصد یہ ہے کہ تین طلاقیں دینا تین طلاقیں اس طور پر دینا کہ تین طلاقیں اس طور پر دینا کہ جنب عورت حیث سے پاک ہو تو وقت سے پہلے طلاق پھر دوسرے حید کا انتظار کیا جائے پھر دوسرے حید کے بعد دوسری طلاق دی جائے اور تیسرے حید کے بعد تیسری طلاق دے کر اس کو رخصت کر دے چھوڑ دے یہ تو صورت میں جب عورت کو حیض آتا ہو اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو سکیرہ ہو یا ایسا ہو تو اس صورت میں یعنی تھوڑی ہو تو ہر ماہ ایک طلاق دے دیتے اس کو حسن کہا جائے گا اس کو حسن کہا جائے گا اور تیسرے نمبر پہ بدائی طلاق کی بدائی ایک ہی وقت میں یا ایک ہی توہر میں تین طلاقیں دینا ایک ہی وقت میں یا ایک ہی توہر میں تین طلاقیں دینا تو اس کو طلاق کی کہا جاتا ہے یہ اگرچہ واقع ہو جاتی ہے یعنی اگر ایک ہی لفظ سے کوئی طلاق دے دیتا ہے شوہر وقت ہو جاتی ہے لیکن اس صورت میں یہ مرد گناہ گار ہوگا یہ تین قسمیں طلاق دینے کے شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی یہ تین قسمیں نمبر ایک نمبر دو حسن نمبر تین بدائی احسن اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسے تو ہمیں طلاق دیا جائے اس عورت کا جمانہ کیا گیا ہو اور حسن اس کو کہا جاتا ہے کہ جب عورت اعتقاد ہو پاک ہو جائے تو وقت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دی جائے پھر دوسرے حد کا انتظار کیا جائے اور دوسرے حد کے بعد پھر طلاق دیا جائے جائے اور دوسرے حد کے گزرنے کے بعد جو پھر دوسری طلاق دی جائے اس کو حسن کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ہیں بیدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شوہر میں تین طلاق دینا یا ایک ہی وقت میں تین طلاق دینا اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے یعنی ایک ہی مرتبہ تینوں دینا اگر چوکی ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کرنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر دونوں کو پچنا پڑے اور کوئی ہاتھ نہیں آئے گا اس وجہ سے تو طلاق اگر مزاق میں ہو یا غصے میں ہو جس طریقے سے بھی ہو تو واقع ہو جاتا ہے تو بعض مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مزاق میں تھا یا یہ غصے میں تھا تو طلاق تو دی جاتی ہے غصے کے مزاق میں ہو یا دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گا کیونکہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مزاق اور مذاق یوا کی ہو جاتی ہے ان میں سے ایک اعتاق ہے اور ایک یہ طلاق بھی ہے اور ایک نکاح طالب ایک نکاح ہے تو واقع ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَلَقْتُمَ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو ابلا ناجلہن اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائے تو یا تو ان کو بلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو اوسر ہن معروف یا انہیں بلائی چھوڑ دو ولا تمسکوهن اور انہیں ستانے کی خاطر زرارن اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو لتعتدو کہ ان پر ظلم کر سکو اقل ذالکہ اور جو شخص ایسا کرے گا فقد ظلم نفسه وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا ولا اللہ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے وما انزل علیکم من الكتاب والحکمت یعظکم بھی اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہے انہیں یاد رکھو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ولا تتخذوا آیات اللہ هزوا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ وذکروا نعمت اللہ علیکم اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے علیکم الکتاب والحکمہ بھی اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نشت کرنے کے لیے نازل کی ہے انہیں یاد رکھو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو وعلموا اور جان رکھو ان اللہ بكل شيء علیم کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف اذا تلقتم النساء تو جب تم اپنے عورتوں کو طلاق دے رہو جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی قبلان اجرہن اور او اپنی عدد کے قریب پہنچے خاربنا انقضاء عدتہن یعنی اپنی عدد کے خورنے کرنے کے قریب پہنچ جائے فَأَمْتِكُوْهُنَّا تو ان کو روک لو فارسی کو ہننا تو تم ان کو روک لو ہننا اس طور پر ان کی طرف رجوع کرو یعنی جب طلاق تو دے دیا گیا ہے اور اب طلاق ختم ہونے کے قریب ہے تو یہاں پہ دو باتیں ہوگی یا تو اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو اسی وقت یعنی جب طلاق ختم نہیں ہوا ہے تو اسی وقت رجوع کر لو اگر رجوع کرنا چاہتے ہو اگر معاملات صحیح آ گئے تو صحیح ہے معروف بلائی سے اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے من غیر بغیر کسی نقصان کے یعنی یہ نہ ہو کہ رجوع کیا جائے اور پھر نیت یہ ہو کہ اس کو مزید اپنے پاس روک کے رکھیں گے تاکہ کسی اور پاس بھی نہ جائے اور خود بھی اس کے خیال نہیں رکھتا یعنی اس کو نقصان پہنچانے کا نیت نہ ہو ارادہ نہ ہو اکثر اکثر یہ ہو یا تم ان کو رخصت کر دو چھوڑ دو معروف بلائی سے خوش اسلوبی سے یعنی اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے ہو ہی دینا چاہتے ہو تو پھر ان کو خوش اسلوبی سے اچھی طریقے سے بلائی طریقے سے ان کو چھوڑ دو رخصت کر دو دو اترکو ہننا ان کو چھوڑ حتی تنفذی عزت ہننا یہاں تک کہ وہ اپنی عزت مکمل کر لے اپنی عدت گزار لے یعنی جب آپ چھوڑ دیں گے تو ان کی عزت مکمل ہو جائے گی عدت مکمل ہونے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے شوہر ساتھ نکاح کر سکتی ہے یعنی اگر رکھنا چاہتے ہو رجوع کرنا چاہتے ہو تو بھی اسلوبی سے اچھے طریقے سے بلائی کے ساتھ اور اگر چھوڑ دینا چاہتے ہو طلاق دینا چاہتے ہو رخصت کرنا چاہتے ہو تو بھی خوش اسلوبی سے اس درمیان یا اس دوران جو ہے نا دونوں طرف سے حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے ولادن سکو ولا تم ہونا اور تم انہیں جاتی رجوع کے ساتھ تکلیف کی وجہ سے یعنی مطلب یہ کہ اگر تم ان کو روکنا چاہتے ہو تو نیت یہ ہو یہ ارادہ یہ ہو ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے نقصان پہنچائیں گے نیت یہ ہو ارادہ یہ ہو تو اس طرح پھر ان کو نہیں روکنا چاہیے بلکہ ان کو چھوڑ کر تاکہ ان کی عزت پوری ہو جائے اور وہ کسی اور کے پاس چلی جائے تو اگر نیت صحیح نہ ہو نیت نقصان پہنچانے کا ہو ضرر پہنچانے کا ہو تو پھر اس صورت میں نہیں بلا تم سے کون نہ تم انہیں نہ روکو رجوع کرنے کے ساتھ جرارن تکلیف کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی غرض سے وجہ سے تاکہ تم ان پر تجاوز کرو تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم ان پر تجاوز ان پر ظلم کرو کہ میرا پاس یہ رہنا ہے اور خود ان کا خیال بھی نہیں رکھتا نہ کسی اور پاس جانے کی اجازت دیتا ہے علیہن التطلیقی و تدبیر تخلیقی علیہن یعنی ان عورتوں کو یعنی ان عورتوں کو بل الجائی اصرار کرنے کے ساتھ بل الجائی بل الجائی الی فدیا کے پر مصر ہونے کے وجہ سے کہ آپ نے مال دینا ہوگا یعنی خلا دینا ہوگا آپ کی طرف سے مجھے مال ملے گا تو پھر میں آپ کو طلاق دوں گا ابھی تطلیقی یا طلاق کے لیے وہ تطویر الحب سے اور مدت حبس کو طویل کرنے کے لیے لمبا کرنے کے لیے کہ یہ میرے پاس جو ہے نا مزید چہرہ چہری یعنی میرے پاس رہے گی تو دوسرے کے پاس بھی نہیں سکے گی تو اور میں بھی اس کا خیال نہیں رکھوں گا اس حقوق ادا نہیں کروں گا تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو یہ ظلم کی زمرے میں آتا ہے یہ حضور سے تجاوز زمرے میں آتا ہے تو شوہر کو رجوع کیا کروں اس کا یہ ہو کہ میں اپنے بیوی کو اپنے پاس رکھ لوں گا مزید کے لیے یا اس مال کا مطالبہ کرتا ہے یا تو اس کو قاضی کہا گیا ہے اس کو ظلم کہا گیا ہے اس کو حدود سے تجاوز کہا گیا ہے شوہر کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ذالکا اور جو شخص ایسے کرتا ہے ایسا کرے گا یعنی یہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تحقیق در حقیقت اس نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا بتعریضها عذاب اللہ تعالی اللہ کے عذاب پر خود کو پیش کرنے کی وجہ سے یعنی ہے کہ اللہ فلاح کے حکام یہ ہے حکم یہ ہے کہ آپ نے خوش اسلوبی سے بلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اس معاملے کو کر لینا چاہیے دونوں میں وفا رکھنا چاہتے ہو یا چھوڑنا چاہتے ہو اور یہ اللہ کے حکم کے اللہ کے حکم کو کچھ ڈال کر تجاوز کرتا ہے حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ظلم کا ارادہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور یہ اللہ کے احکام کو ڈال کر گویا کہ اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے رہا دہرایا اللہ کی لحاظ ہوا اور اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ اور اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ یعنی مزاق مت بناؤ بها آ یعنی ان کی مخالفت کر کے ان کا مذاق نہ بناو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بلائی کے ساتھ کے ساتھ نیکی کے ساتھ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کا حکم دیا ہے تو اگر کوئی شخص اللہ کے احکام کو فسکر ڈال کر یا ان کا مخالفت کر کے گویا کہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے وَذْكُرُنَا پروین عَلَيْكُمْ اور یاد کرو وذکرو اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم پر یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتی کی ہے اسلامی اسلام کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا مسلمان پیدا کیا ہے یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا نعمت ہے اس کو یاد کرو من کتاب اور اس کتاب یعنی القرآن یعنی قرآن کو جو جو علیکم اور تم پر نازل کیا ہے کتاب کتاب میں یعنی قرآن کریم پہلے انعام تو یہ کہ تمہیں مسلمان بنا پیدا کیا ہے اسلام سے مشرف کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے جو کہ قرآن کریم ہے یعنی قرآن کریم کا نازل ہونا یہ بھی بہت ہی بڑا اعزاز ہے انعام ہے تو اس نعمت کو یاد کرو والحکمت اور حکمت کو ماتی ہی الاحکام جس میں احکام ہے بھی جو تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے یہ بالعمل بھی تم شکر کرو ان چیزوں کا اس پر عمل کر کے یعنی عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اسلام بھی بخشا ہے قرآن کریم بھی نازل کیا ہے اور حکمت بھی دی ہے تو تمہیں ان باتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ان کے احکام کی تم مخالفت کر لو تق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو عالم اور جانو ان اللہ بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ شئین عالم ہر چیز پر ہر بات سے باخبر ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے اس پر کوئی چیز مقصی نہیں ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جب اس کو ہر چیز کا علم ہے تو لہذا حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے حدود کے اندر رہنا چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بجا لانا چاہیے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کی اصل امکان کوشش کرنی چاہیے لہٰذا اپنے عورتوں پر بیویوں پر جو ہے نا ظلم نہیں کرنا چاہیے جو طریقہ شریعت کا اسلام کا اسی کے مطابق ان کے ساتھ چلنا چاہیے اب اگلی آیت کریمہ ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تشریح پڑھیں گے وَإِذَا تَلَّقْتُمَ النِّسَاءَ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عزت کو پہنچ جائے اور وہ اپنی عزت کو پہنچ جائے فَلَا تَعْدُلُهُنَّ تو اے تو او میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو اینکیخنا ازواج ہننہ کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرے ازا ترا زو بینہم المعروف بشرت کہ وہ بلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہو ذالک یو عدو بہی منکانا انکم یومن باللہ و جمیل آخر ان باتوں کی نصحت تم میں سے ان لوگوں کی کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم اخرت پر ایمان رکھتے ہو ذالکم اذکا لکم یہی تمہارے لیے زیادہ سترا اور پاکیزہ طریقہ ہے ذالکم حصہ لکم اطہر یہی تمہارے لیے زیادہ سترا اور پاکیزہ طریقہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض مرتبہ طلاق اور اس کی ادھر گزر جانے کے بعد میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی کو سبق مل جاتا ہے اور دونوں جب سوچ لیتے ہیں سوچنے کے بعد غور کرنے کے بعد یا جو رشتے دار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے بعد دونوں کو شوہر اور بیوی کو سمجھانے کے بعد جو نا سمجھا رہتے ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو وہ پھر آپس میں یعنی طلاق اگرچہ ہو چکی ہوتی ہے عورت آدمی کے ہاتھ سے جا چکی ہوتی ہے لیکن تین طلاقیں ابھی تک نہیں ہوتی ہے اور ابھی تک باقی ہوتی تو ان کو سمجھانے کے بعد ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ یعنی یہ شوہر اور بیوی جن کو طلاق اور گزرنے کے کے بعد ان درمیان جدائی واقع ہو گئی ہے یہ دوبارہ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں Uh... اس صورت میں جو ہے نا جو مکھے والے ہیں یعنی جو عورت کے بیوی کے جو والدین بھائی ہے والد ہے والدہ وغیرہ ہے تو پھر یہ کہتے تھے کی وجہ سے پہلے شوہر کے پاس جو ہے نا ان کو نکاح کرنے سے روک دیتے تھے ایک مرتبہ جب انہوں نے آپ کو طلاق دے دی ہے ہم نے ان سے اچھائی کیا اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو ان کی نکاح میں دیا اور انہوں نے جو ہے نا ہماری بیٹی یا بہن کو ایسی طلاق دے کر ایک مرتبہ طلاق دیا اور اب دوبارہ جو ہے نا وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کو روک لیتے تھے اپنی بہن کو یا بیٹی کو میکے والے روک لیتے تھے تو اس آیت کرنے میں اس غلط رسم کی نشاندہی ہے اور اس کو نجائز قرار دیا گیا ہے کہ اگر میاں اور بیوی شوہر اور بیوی جو ہے نا آپس میں راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ زندگی تو انہوں نے ہی گزارنی ہے والدین اپنے گھر میں رہیں گے اور جو رشتے دار وہ اپنے گھروں میں رہیں گے تو ان دونوں ہی نے زندگی گزارنی ہے وقت گزارنا ہے تو اگر وہ دونوں آپس میں سمجھانے بجانے کے بعد وہ راضی ہے اور غور فکر کرنے کے بعد وہ اس طرح حرکت نہیں کرنا ایک دوسرے کے حقوق کے خیال رکھنا ہے پاسداری کرنا ایک دوسرے کے حقوق کا پابندی کرنی ہے تو اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو ان کو آپس میں نکاح کرنے سے نہیں روکنا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے اگر آپ نکاح سے روکیں گے تو ظاہر سی بات ہے تو اس بہت سے فسادات جنم لیں گے تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ترتیب ہو طلاق واقع ہو جانے کے بعد طلاق دینے کے بعد اگر میاں اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے مکمل نہیں ہوئے ہیں تو نکاح کیا جا سکتا ہے اور مک والوں کو جو ہے نا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو روک لے اپنی بیٹی اپنی بہن کو روک لے ہاں اگر کوئی اس طرح پرابلم ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو ان کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے نا شوہر ظالم ہے یا حدود سے تجاوز کرتا ہے ہم نے کئی مرتبہ کو سمجھائے بھی سمجھانے کے بعد بھی جو نہیں اس طرح کر رہا ہے اس وقت میں اگر روک لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ دونوں راضی ہو گئے ہو اور درمیان میں کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو نکاح کر دینا چاہیے النساء اور جو تم اپنی عورتوں کو طلاق دو فبلا جلہن پھر ان کی عدت پوری کر لیا ان قدر عدت ہونا ان کی عدت پوری ہو جائے ثلاثہ عضل ہونا تو تم ان کو نہ روکو خطاب الاولیاء یہ اولیاء کے لیے خطاب حکم ہے یعنی جو عورت کے اولیاء ہے سرپرست ہے ایلا تمنعوہن تم ان عورتوں کو منع نہ کرو این کہنا ازواجہن کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں کے ساتھ یعنی جو ملت کا جو شوہر ہے المطلقین لہن یعنی جن کو طلاق دیا گیا تھا یعنی عورتوں کو جن کو طلاق دیا گیا ہے تو انہیں اب دوبارہ یہ آپس میں رضامندی کے ساتھ جو ہے نا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان پر گرفت نہیں کرنا چاہیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو منع نہیں کرنا چاہیے لہنا لہنا سبب نزول یہاں کہ اس آیت کلمہ کا سبب نزول جو ہے نا یہ معقل بن اسار کی بہن تھی اس کو طلاق دیا گیا تھا اس شوہر نے طلاق دی تھی بعد میں جو ہے نا اس کو سمجھانے بجانے کے بعد یا ان دونوں نے خود غور فکر کرنے کے بعد جو ہے پہنچے ہمیں دوبارہ نکاح کر لینے چاہیے تو اس کی جو بن کی جو تھی بائی جو ہے نا یا اس کی جو سرپرست تھے دوبارہ شوہر کے پاس جانے سے جو ہے نا انہوں نے روک دیا کہ آپ نے نہیں جانا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے آپ کے ساتھ اچھائی کر کے احسان کر کے اپنے بہن کا اسٹاف کو دیا اور آپ نے الٹا جو ہے نا انہیں طلاق دے کر ایک قسم کی ہماری بہن کی بیزتی کی یا ہماری بدنامی کی تو ہم دوبارہ آپ کی نکاح میں یہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کا نزول یہ تھا فارار ایتا ای راجعا تو انہوں نے رضا کیا کہ وہ رجوع کرے فمن آہا عقل عقل جو اس کا بائی تھا انہوں نے منع کیا کمارا اور حاکم جس طرح کے حاکم نے رضا کیا تو اس آیت کرمہ میں اس کی تردید ہے اذا تراز ہو جب راضی ہو جب جب میاں اور بی بی راضی ہو یعنی خاون اور بی بی راضی ہو آئیل ازواج و نسائن یعنی شوہر اور عورتیں بینہن عبت میں بالمعروفی صحیح طریقے سے شرعان یعنی جو شرعی قانون و شرع قائدہ ہے اسی کی مطابق دونے یہ عبت میں راضی ہو ذالک النحیو عن العزل یعنی روکنا روکنے سے ممانعات کی یو عزلی انسان منکم یعنی روکنے کے معاملات کی نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے من کان منکم جو میرے بلائے جو تم میں سے اللہ پر اور اخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے لانه المنتفع به شو کہ یہ وہی شخص سے منتفع ہوتا ہے مستفید ہوتا ہے ذالکم اے ترک العزل یعنی منع کرنے سے باز رہنا اسکالکم یہ تمہارے لیے وعطہر یہ تمہارے لیے جراش کہتا اور فاکیزہ ہے فاکیزہ ہے لکم و لہم تمہارے لئے وروں کیلئے لما یخشا علی الزوجین من ریبتی لسبب العلاق کلوین ہوگا کیوں اس لیے کہ زوجین یعنی میاں اور بیوی شوہر اور بیوی پھر ان کے سابقہ تعلق کی وجہ سے تحمد کا اندیشہ ہے لما یخشا علی الزوجین من ریبتی لسبب العلاق کلوین ہوگا کہ زوجین پھر ان کے سابقہ تعلق کی وجہ سے تحمد کا اندیشہ ہے یعلم تو اس کی مصلحت جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو مصلحت ہے وانتم لا تعلمون اور تم اس کو نہیں جانتے ہیں لہذا تم اللہ تعالیٰ کی حکم کی اتباع کرو فرمانداری کرو اس نے جس طرح بتایا گیا اس جس طرح حکم ہے اسی پر چلو اپنے نفسانی خواہشات پر یا اپنی منمانی باتوں پر جو ہے نا نہیں چلو بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے جو اللہ تعالیٰ کے عوامر ہے انہی کی مطابق چلو اور انہی کی اتباع کرو تو اس سے تجاوز نہ کرو انشاءاللہ آسان ہے تو بچے جو رہے گیا اگلی آیت کریمہ جو ہے نا انشاءاللہ اگر زندگی بچ رہی تو کل پڑھیں گے والوالدہ سیرزان اولاد رحم رکھے ماں جو ہے نا اپنے بچے کو کب تک پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ